الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يهدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم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 وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما منا كذلك يريهم الله حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ ہماری شریعت نے شیخ کو سب سے خطرناک گناہ قرار دیا ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی بخشش نہیں ہے ان اللہ خود مشرق بھی اور رو ادارے گلے میں یہ اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرتا اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے شرک کے بارے میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر اس طرح شرائط کرتا ہے کہ بعض لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا جیسا کہ حدیث میں بھی ہے شرک و اقفام النمل شرک کی آواز اور شرک کی آہٹ یہ چونٹی کہ رینگنے کی آواز سے بھی زیادہ مخفی ہے ممکن ہے چونٹی کی آواز کوئی سن سکے لیکن شرک اس سے بھی مخفی ہے جس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن حدیث کا اسلحہ انسان کے پاس ہو قرآن حدیث کا علم اللہ تعالیٰ کی معرفت اور شرک کی پہچان مضافہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشر لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امور خیر کی بابت سوال کرتے اور میں امور شر کی بابت سوال کرتا اس ڈر سے کہ کہیں شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں ڈر سے بچ سکوں غیر قسطیل سبید المجرمین مجرمین کا راستہ بھی واضح ہونا چاہیے تاکہ کوئی مجرم تمہیں اپنے راستے میں گرفتار نہ کر لے شرک کی شاخیں شرک کا انسان کے اندر شرائط کرنا اس کا طریقہ کار طریقے واردات ان سب چیزوں سے آگاہ ہونا چاہیے جو چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے شرک سے آگاہ کیا ہے تخلّہ ہے اندازہ کچھ لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں دوسروں کی پرستش کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں کس طرح ان کے آگے سجدہ نہیں کرتے نہ انہیں مشکل کشاں مانتے ہیں نہ ان کے نام کی قربانی نہ ذبح نہ و نیاز نہ ان کے نام کی تصویر نہ ان کے لیے قیام نہ رقو نہ سجود پھر کس طرح انہیں اپنا معمود بناتے ہیں اور کہ یہ حب الحم کا حب اللہ ان سے محبت کرتے ہیں ایسی محبت جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے صرف صفت محبت میں انہوں نے دوسروں کو اپنا معمول بنا لیا یہ صرف کی ایک بڑی خطرناک قسم ہے ہماری توحید چند عبادات تک محدود ہے لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے تعلقات بھی ہماری محبت اور نفرت بھی شرک اور توحید پر منتج ہو سکتی ہے عقیدہ توحید میں نفرت و محبت کے معیار کی ایک تاثیر ہے اللہ یہاں یہی بحث کر رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں بخوبی یہ بات نوٹ کر لو کہ محبت اور نفرت کی عبادت ہے دین اسلام بھی چاہتا ہے کہ تمہاری محبت اللہ سے ہو اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہو تو اللہ کے لیے ہو بنیاد جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے یہ بات بالکل واضح ہے کہ محبت ایک عبادت ہے اور عبادت کا اللہ کے سوا کوئی مستحق نہیں اس لیے فرمایا کہ ولبی رام اشب اللہ یہ لوگ ایماندار ہیں ان کے خالص عقیدے ہیں ان کی کھڑی سوچ ہے ان کی محبت اللہ سے ہے ان کی محبت کی بنیاد اللہ کی ذات ہے کسی کو پسند کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کسی سے محبت اور پیار کرتے ہیں تو اللہ کے لیے تعلقات کی احساس جو ہے وہ اللہ کی بات ہے کہ کھڑے ایمان کے لوگ ہیں سچے انسان آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان قبول کرنے کے بعد پہلی ذمہ داری نماز پڑھنا ہے ایمان قبول کرنے کے بعد پہلی ذمہ داری اپنے سابقہ تعلقات پر نظر ثانی کرنا ہے پہلے مومن نہیں تھے کس کس سے دوستی تھی کس کس سے تعلقات تھے اور ان کی بنیاد کیا تھی اب انقلاب آ چکا ہے اب اللہ کی توحید کا اقرار کر چکے ہو اب ان تعلقات پر نظر ثانی کرنا ضروری ہے کیونکہ جو عقیدہ آپ نے قبول کیا ہے جس توحید کو آپ نے سینے سے لگایا ہے اس کی دو اہم بنیادیں یہ ہیں حب اللہ کہ محبت بھی اللہ کی راہ میں ہے اور اور نفرت بھی اللہ کے لیے بھی اور کہ میں نے اللہ و اب اللہ آتا اللہ و منہ فخ میں من ایمان جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی اور نفرت بھی اللہ کے لیے کی اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کیا اور نہ خرچ کیا تو وہ بھی اللہ کے لیے اس کا ایمان پورا ہو گیا یہ تکمیل ایمان کی اساس ہے کہ تمہارے تعلقات کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کی ذات اللہ کا دین ہو اللہ کی توحید سلام تعید کا واقعہ آپ کو سنا تھا جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اور اپنے کس عقیدے کا اظہار کیا سوچ میں کس طرح تبدیلی آ گئی اور ان کی کوشش یہ تھی کہ ہر چیز اس دین کے تابع ہو جائے جس دین کو آج قبول کیا ہے ہے اس دین کو قبول کرنے کا معنی کوئی رسمی تعلق نہیں ہے ایک تعلق قائم ہو گیا مسلمان نام رکھ لیا کافی ہو گیا وہی یہ دین وہی قربانیاں مانگتا ہے اب ان کی عبادت ان کی تجارت سب کے سب دین کے تابع تھے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا کہ میں تو گھر سے عمرہ کرنے چلا تھا آپ کے ساتھیوں نے گرفتار کر لیا میرے دین میں عمرہ ایک عبادت تھی اب میں نے آپ کا دین قبول کیا ہے اب آپ بتائیے کہ عمرہ کرنے جاؤں یا نہ جاؤں اور جب مکہ میں پہنچے تو مکہ نے ان کے شادی ہونے کے نعرے لگائے تو سمانا نے کہا کہ یا مکہ تھا محبت اور مکہ والو میں اس پورے مکہ میں گندم کی ترسیل کرتا ہوں سپلائی کرتا ہوں آج میرا یہ نام سن لو کہ تمہارے پاس اس وقت تک میری طرف سے گندم کا ایک دانا بھی نہیں پہنچے گا جب تک اللہ کے پیغمبر اجازت نہ دے دے یعنی ہر چیز اللہ کے پیغمبر کے تابع ہے ان کے دین کے تابع ان کے نظام کے تابع اور تعلقات کی احساس جو ہے وہ اللہ کا دین ہے تو کچھ لوگوں کی شرک کی نوعیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے حالانکہ محبت تو ایک عبادت جو اللہ کا حق ہے اللہ سے محبت کرو یا پھر اس سے کرو اس کی محبت اللہ کی محبت کے دائرے میں ہو اس کی محبت اللہ کی محبت کے دائرے سے خارج نہ ہو یہ اللہ کا حق ہے یہ ایک عبادت ہے بلکہ دین اسلام نے تو اسے ایمان کا سب سے مضبوط کنڈا قرار دیا ہے اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے کہ یہ فتح المانی المانات الف اللہ اسلام کا سب سے مضبوط کنڈا کیا ہے کہ دوستی اور محبت بھی اللہ کے لیے اس میں بھی نفرت اور عدالت بھی اللہ کے لیے جس شخص نے اس فکر کو پا لیا اس مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لیا ان کے قواعد کو اپنا لیا اس نے توحید کے بڑے تقابے پورے کر دیے اللہ باد نے ارشاد فرمایا ہے رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کے نقشے پر اس زمین کے نقشے پر ایسی کوئی قوم آپ کو دکھائی نہیں دے گی جو اللہ کو مانتی ہو اور قیامت پر اس کا ایمان ہو وہ آخرت کی نجات چاہتی ہو وہ انا اللہ کی متمنی ہو اور ایسے لوگوں سے محبت کر بیٹھے جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں اگر صحیح معنی میں اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی دشمنی سے ان کا کوئی تعلق نہیں اور اگر اللہ کی دشمنی سے تعلق ہے تو ان کے اللہ کے اللہ پر ایمان لانے میں ہے پھر ان کا ایمان سچا نہیں ہے کھڑا نہیں ہے ان کا تعلق دن مستحکم نہیں ہے تو ان سے ایک بات ضرور ہے اس لیے مستحکم ایمان کی بنیاد جو ہے وہ بار بار اپنے تعلقات کو پرکھنا کہ جس سے بھی تعلق ہے وہ اللہ کے تین تابع ہے یا نہیں اللہ کی توحید کے تقابے پورے کرتا ہے یا نہیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے شرک کر توحید کی بات ہے اب دیکھیں اللہ تعالی کی محبت یہ کسی کامت یا نالا کی محتاج نہیں ہے یعنی ایک شخص یہ کہے کہ مجھے اللہ کی محبت ہے تو اس کا یہ کہنے میں کافی نہیں اس کا یہ دعویٰ اس محبت کی دلیل نہیں اللہ تعالی نے اپنی محبت کا طریقہ خود بنا کے ہمارے سامنے وعدے کر دیے اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ مجھ سے محبت کیسے کرنی ہے کہ کل ان کو تم تو حد نہیں رہا میں نے ایک شخصیت کو چنا ہے وہ میری نمائندہ ہے وہ میرا رسول ہے اسے چن کے میں نے محوس کیا ہے اس کی ہو بہو پیروی کرو اس کی ابتدا کرو تو اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے اس کے تقاضے پورے ہو جائیں گے اس رسول کی مخالفت نہ کرو اس رسول کا عقیدہ اس کا منحق اس کا منحج اس کا عمل اس کی سنت اس کا کون اسے اختیار کر لو اس رسول کے نواہی اور سماجر اور جس جس چیز سے روکا اس سے بچو ماں پاک رسول فخر تو ماں نہ میں نفن کروں اور جو چیز میرا رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے وہ روکے اس سے رک جاؤ یہ اللہ کی محبت کی بنیاد اس میں عقیدہ ہو سیاست تجارت کیا ستارت ہر چیز آ جاتی اب یہ تعلقات کی احساس ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صاحب کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کر دیا یہاں اگر کسی قسم کا چھوڑ آ گیا تو وہ بندہ مبتلا شرک ہو سکتا ہے یہ محبت اگر کسی اور کی طرف منتقل کر دی تو یہ محبت شرک کی بنیاد بن سکتی ہے دیکھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے من تشبہ بقول قوم ان کا ہومن کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہیں سے دنیا میں مختلف قومیں ہیں ان کے مناحج ہیں ان کی سیاسیات ہے ان کا ایک نظام ہے اس نظام سے آپ محبت کریں اس نظام کو آپ اپنانے کی کوشش کریں تو اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ آپ کا سماج انہیں میں سے ہوگا یہ محبت کے علاقے میں جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کیے ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں انہیں محبت ہے غیر مسلموں کے نظام سے ان کے نام اپنانے کی کوشش کریں گے اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ان کے نئے نئے فیشن ہمارے پاس ہیں ان کے بالوں کی کٹنگ کا ایک انداز ان کا لباس ان کی چال دھار اٹھنا بیٹھنے پہاڑ دیکھتے ہیں اس طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں یہ مغربیت کی تکلیف جو محبت کے احساس ہے آپ چاہے ان کے خلاف مقصد کا اظہار کرتے رہے ان کا نظام تعلیم آپ کو پسند ہو ان کا نظام سیاست آپ کو پسند ہو ان کی عمومی تقالید سے آپ کو محبت ہو تو یہ سب کے سب محبت کی بنیادیں ہیں اور یہ شرک ہے یہ شرک ہے کیوں اس لیے کہ جس دین کے ہم پیروکار اس دین کا آدر ہے ہمارے لیے کون عقیم بجہ دین حنیف ہے کہ اپنا چہرہ صرف اس دین کی طرف رکھو جو کچھ اس دین میں ہے وہ لو اس پر عمل کرو اسے اپناؤ دائیں بائیں جھانکنے کی ضرورت نہیں دائیں بائیں جھانکو گے تو یہ مزہ ہے اس محبت کا اس محبت کو اللہ نے شرک کہا کہ کچھ لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو معبول بناتے ہیں اور اس سے گیس محبت کرتے ہیں کہ اللہ سے کرنی چاہیے نظام کس کا لینا چاہیے اللہ کا آپ کسی اور کا لیں منہج کس کا لینا چاہیے جو اللہ نے بھیجا آپ کسی اور کا لیں تو یہ محبت اقسانیت ہے کہ شرک تعلقات کے لیے بنیادیں شرک پر منتج ہوتی ہیں اور یہ شرک ایسا ہے جس کا قوموں کو احساس نہیں ہوتا ایسے مسلمان بھی ہم سے ملائے گئے جن کو غیر مسلموں کی مختص رسول سے محبت وہ آپ کو دکھائی دیں گے کرسمس کے موقع پر عیسائیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تحائف کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دیتے ہوئے یہ سب کا سب شرک ہے ابھی دیوالی گزری ہندوؤں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اسے مایا فخر سمجھتے ہیں اسے ترقی کی علامت سمجھتے ہیں ہمارا دین اس کو شرک کہتا ہے نہو کہتا ہے یہ وہ پتہ ناصر ہے جن کی نحوست سے برکتیں چھل جاتی ہیں اللہ کی رحمت اللہ کی محبت اللہ کی عنایات اللہ کی پیروی سے حاصل ہوتے ہیں لیکن یہ عناصر اپنی اس بدعقیدگی کی بنا پر خود بھی ہمیشہ سنت اور نحوست کے شکار رہتے ہیں اور امت مسلمہ کو بھی اپنی اس نحوست کے جال میں پھنسائے بیٹھے یہ محبت کے انداز مشرقین کا کوئی تہوار ہو اس تہوار میں قدم ان کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا اللہ کے پیغمبر میں بنی اسرائیل کو یوم عشور محرم کی دس تاریخ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا پوچھا کہ ماں ہاں سعود کیا روبا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں یوم باہر موسا وہ کون رہوں کا وہاں رہوں یہ وہ دن ہے جس نظارے نے اپنے پیغمبر کو نجات دی اس کی قوم کو نجات دی اور فرآم کو غرق کر دی یہ اللہ کے گرمبر اور اس کی قوم کی نجات اور آزادی کا دن ہے اور ایک تاخوب کی بربادی کا دن ہے ہم روزہ رکھتے اب اللہ کے گرمبر نے دیکھا کہ ایک طرف یہ امیر یہود کا ہے دوسری طرف جو مناسبت ہے وہ تو ہمارے لائق ہے کہ موسا خود ہے موسا تو ہمارا بھائی ہے ان کا کیا تعلق ہے موسا علیہ السلام سے لال یہود یہ سارا انبیاء القبور امبیر یہ تو موسا اسلام کی تعلیمات کے منکر کر ہر نے توحید کی دعوت دی اور ان لوگوں نے اپنے اپنے انبیاء کی قبروں پر مساجد تعمیر کر لی قبرستان میں مساجد وہاں بڑے نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں لیکن قبرستان میں مساجد قبروں کے اوپر مساجد یہ تو شرک ہے ان کا کیا تعلق ہے موسا علیہ السلام سے موسا خون ہے موسا تو ہمارا بھائی ہے روزہ ہم بھی رکھیں گے اب سمجھنے کی چیز یہ تھی کہ یہودی بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھے تو مشابہت کا امکان آ گیا حالانکہ ہے روزہ اور روزے کی مناسبت بھی دینی ہے یہ بات ایک اسکال کے سبب بن گئی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں ان رشتہ معصوم دینا کیا بڑا اگلے سال زندہ رہا تو تیرہ میں رکھوں گا نو کو بھی اور دس کو بھی کیونکہ یہودی ایک رکھتے ہیں اور ہم ان کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ کسی طرح اسی اعتبار سے اس قابل نہیں ہے کہ ان کی مشابہت اختیار کی جائے ان کی تکالیف یا ان کی آداد کو اختیار کیا جائے اس لیے آج ترقی کی عرامت سمجھا جاتا ہے اور ہم جب یہ بات کرتے ہیں انہیں علی مصریت کی طرف منسوخ کیا جاتا لیکن نہیں میرے بھائی دین کے تقابے ہر دور میں ایک ہے یکساں اور برابر اگر آپ اس زمین کے پشت پر ہو تو یہی دین ہے چاند پر پہنچ جاؤ تو یہی دین ہے یہی نماز یہی ہے یہی طریقہ استنجا ہے یہی طریقہ ہے ایک ہے کوئی فرق نہیں آئے گا اور یہ وہ محبت ہے وہ محبت کی احساس ہے جو عین توحید کا مظہر جس کی واقعی بڑے عمدہ ہے جس قوم سے محبت کرو گے اللہ تعالیٰ اس قوم میں شامل کر دے گا دنیا میں بھی قیامت کے دن ایک عرابی رسول اللہ سم کے پاس ہے ہم سب مالک کہتے ہیں کہ ہم ایسے عرابیوں کا انتظار کرتے تھے ہم اللہ کے پیغمبر سے زیادہ سوال کی ضرورت نہیں کرتے تھے اللہ کے پیغمبر کے سامنے جانا جانا سوال کرنا اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی تھی ہم انتظار کرتے کہ بعض جو کوئی قبل ہوئے کوئی ارادی ہے جو مدارس کے پروٹوکول سے باقی نہیں ہوتا اور وہ زبان پر چو آتا ہے بول دیتا ہے اور بعض اوقات بڑے بڑے نکات اور بڑے بڑے فائدے حاصل ہوتے جو اللہ کے پیغمبر کے خاص طور پر یافتہ تھے وہ اللہ کے پیغمبر سے زیادہ سوال نہیں کرتے تھے زیادہ سوال تو دور کی بات ہے امر آس فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مجھ سے کہے آج کہ اللہ کے جلندر کے حملے بیان کرو آنکھیں کیسی تھی رخسار کیسے تھے کیسے تھے تاڑی کیسی تھی اگر کوئی مجھ سے اللہ کے تلندر کے حملے کی بابت سوال کرے تو میں اس کا جواب نہیں دے پاؤں گا اس لیے کہ اللہ کے دلندر کی حیدت کی بنا پر میں نے نکاح بھر کے کبھی اللہ کے گزمبر کو دیکھا ہی نہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ مجا بھر کر مسلسل اللہ کے پگمبر کو دیکھ سکوں اس کی میں نے کبھی جٹے کی نہیں کی اس لیے نو بادیوں کا انتظار کرتے کسی فتو اور دیہاتی کا انتظار کرتے وہ آ کے سوال کریں ایک دن ایک دیہاتی آیا اس نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر سے ہم اس میں کہتے ہیں کہ وہ سوال اور اللہ کے پیغمبر کا جواب سن کے ہم خوشی سے پاس پاس ہو گئے اس آبادی کا سوال یہ تھا اور راجو القول محمد حق بھی یا رسول اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو ایک قوم سے محبت لیکن عملی اعتبار سے اس قوم سے بہت پیچھے اس قوم کا عمل بہت آگے ہے اور اس شخص کا عمل بہت پیچھے محبت بہت ہے اس جیسے عمل کرنا چاہتا ہے کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہے بہت پیچھے اس کا مقصد یہ تھا کہ مجھے آپ سے محبت ہے لیکن عملی اعتبار سے کہاں آپ اور کہاں میں میرا کیا بنے گا کیا مجھے دن بتائیے میرے بارے میں نئی مزاج کا کوئی امکان ہے یا نہیں اس آرامی کا مقصد یہ تھا کہ مجھے آپ سے محبت بہت ہے لیکن آپ کے عمل آپ کی عبادت آپ کا عقیدہ تو بہت اونچا امتوں اور قوموں کے لیے مثال اور نمونہ اور کہا میں اس سکوں کا انسان تو میں کیا نیا بنے گا مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے وہ آدمی کوشش بہت کرتا ہے کہ اپنے محبوب قوم کے عمل اپنا لیں ان کی ہوئی بہت پیروی کرے جب بہت بہت ہے کوشش بہت ہے لیکن اس قوم تک نہیں پہنچ پاتا کیا بنے گا اس انسان اور اس مالک مانے ہیں کہ ہم بھی یہی سوچ سوچ کے پریشان ہوتے تھے کہ جب تک یہ سانس باقی ہے اللہ کے پر کی شوبت باقی جب یہ سانس نکل جائے گا قیامت قائم ہو جائے گی اللہ کے پیغمبر کو کیا مقام حاصل ہوگا کیا درجہ حاصل ہوگا ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے پتا نہیں قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر کی صحبت اور اللہ کے پیغمبر کا دیدار نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا اس آرادی نے یہ بات پوچھ لی ہم نہیں پوچھ سکے اس دیہاتی نے پوچھ لی اللہ کے پیغمبر نے کیا جواب دیا پر مان ماؤ حق قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کی ہوگی جس کے ساتھ محبت کی ہوگی اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ اٹھائے گا اب مالک فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سن کر ہم خوشی سے باغ بار ہو گئے اور بے ساتھ کہہ اٹھے کہ لوگوں کے ہو اتنی محبت رسول اللہ ابا بکر بہت بڑا عمر مجھے اللہ کے پیغمبر سے محبت ہے اور عورت صدیق سے محبت ہے عمر کی ہتار سے محبت ہے اس محبت کا اظہار کیا میں اس حدیث نے بڑا خوش کر دیا ہمارا انجام ہمارے سامنے واضح کر دیا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے علاوہ ہم کسی سے محبت کا سوچ نہیں سکتے اب یہ حدیث دونوں حدیث سے ایک اللہ کے پیغمبر کا وہ فرمان کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا کس کے ساتھ محبت کی ہوگی اور ایک اللہ کے پیغمبر کی یہ حدیث کہ ہمیں دعوت نہیں دیتی کہ ہم محبت کے تعلق سے اپنا کتنا درست کر لیں محبت کے قابل کون ہے دوستی کے قابل کون ہے کس کے منحج کی اتنا کی جائے اس کی سنت کی پیروی کی جائے یہ دین ہے میرے بھائیوں جو اللہ کے پیغمبر نے پیش کیا جو تو توحید ہے اللہ فرماتا ہے کہ میری محبت تک پہنچنا چاہتے ہو تو میں نے ایک نمائندہ بھیج دیا میری محبت تک رسائی اس نمائندے کے ذریعے ممکن جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیروی کرو اس کی اتباع کرو اس کا قول و عمل دیکھو اس کی سیرت دیکھو اس کا عقیدہ دیکھو اور اس کو اپنا لو بات میں کہیں جھول دکھائی دے رہا ہے اللہ کے پیغمبر کا عقیدہ بالکل ان سراسی مریضوں کی وہ بلّہ رب العالمی اے پیغمبر کہہ دو کائنات کے سر میں اپنا عقیدہ پیش کر دو اپنا عقیدہ واضح کر دو کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے کہہ دو ان سراسی میری تمام تجلی باتیں مدوسوں کی اور میری تمام مالی باتیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکات ہے صدقہ ہے راتوں کے نواز ہے الغرض کوئی بھی عبادت میں حیاں اور میری پوری زندگی وہ مماتی اور میرا مر جانا بھی اللہ رب العالمین یہ سب کا سب ایک اللہ رب العالمین لیے اللہ کے علاوہ میرے سامنے کوئی جگہ نہیں کوئی ایسی بہن نہیں جس کو پوجوں یا جس نے اپنی عبادت کا کوئی حصہ فراہم کر دوں نہیں تمام بدنی باتیں اور تمام مالی باتیں اس میں سب کچھ آ گیا مجھے باقی رہ گیا تو میری پوری زندگی بھی اب کیا باقی بچا مجھے باقی رہ گیا تو میرا مرنا بھی ایک اللہ کے لیے یہ ہے پیغمبر اسلام کا عقیدہ اس محبت کا تسلسل ایسا ہی قائم ہوگا کہ تمہارا بھی یہ عقیدہ ہو کوئی کراچی لاہوری یا اجمیری سرکار نہ ہو ایک اللہ تمام عبادات کا مرکز ہے کہ اللہ اللہ کے پیغمبر کی پوری اتباع عمل کوئی بھی کرو یہ سوچ کر کرو کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا ہے جس طریقے سے کرو تو طے شدہ سوچ کے ساتھ کرو کہ اللہ کا پیغمبر کا بھی یہی طریقہ تھا یہ اس عقیدے کی صحت کی بنیادیں ہیں اللہ کی محبت کے قواعد ہیں کہ تمہارا عقیدہ اللہ کے پیغمبر والا ہو تمہارا عمل اللہ کے پیغمبر والا ہو تمہارا طریقہ عمل اللہ کے پیغمبر جیسا ہو کوئی چیز اللہ کے پیغمبر سے خارج نہ ہو اللہ کے پیغمبر کی اتباع خیر و برکت کی احساس پورا دین اس ایک نقطے پر قائم ہو اس ایک لیبر کے ارد گرد گھوم رہا صحابہ کرام کو اتنا آگے بڑھ گئے تو انہوں نے دنیاوی معاملات بھی اللہ کے پیغمبر کو دے دی اللہ رسول دیان کا فرمان ہے کہ ام تم عالم امور دنیا کو تو دنیا کے امور کو تم بہتر جانتے ہو تجارتیں کرو کماؤ رشتے داریاں کرو معاملات کرو دنیاوی امور کو بہتر جان کے اپنی مرضی سے کرو اس احمد کی روایت ہے اللہ کے پیغمبر نے جناگیر کو ایک گھروں نے بھیجا کہ جا کے اپنی شادی کا پیغام دو اور میری طرف سے دو جنابیب چلا گیا اب یہ خالص دنیاوی معاملہ اس میں اللہ کے پیغمبر کی طرف سے اختیار ہے جنابیب مدینے کا ایک سبزی فروش تھا اور چھوٹے قد کا مالک تھا سیاہ رنگ بڑے پرانے کپڑے اس گھر میں پہنچ گیا شادی کا پیغام دیا اور کہا کہ مجھے اللہ کے پیغمبر نے بھیجا ماں باپ نے دیکھا پریشان ہو گئے یہ رشتہ تو کسی طرح ہماری بیٹی کے قابل نہیں اور ان کو حق تھا انکار کرنے کا یہ دنیاوی معاملہ ان کی بیٹی کا معاملہ انکار کر کے دیا ناگواری ظاہر کرنے دی وہ پاک دامن بی بی پردے سے بولتی ہے یا آبادی ہم تاریخ میں ہر سن ابا جان آپ نے ایک حقیقت پر غور نہیں کیا کہ جناب کو بھیجا کس نے جناب کی شکل دیکھ رہے ہو سورت دیکھ رہے ہو اس کی غربت دیکھ رہے ہو اس کا لباس دیکھ رہے ہو لیکن اس نقطے پر آپ نے غور نہیں کیا کہ جناب کو بھیجنے والا محمد رسول اللہ علیہ وسلم ابا صاحب نکاح ہم نے میرا بھی کچھ اختیار ہے الفکر پر اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے کہ شادی سے پہلے بچی سے پوچھا جائے اس سے امر لیا جائے میرا بھی امر اور میرا امر اللہ کے پیغمبر کو چلا دیتی ہوں نفسی ماں علی رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر میں میرے لیے جو چیز پسند کر لی مجھے وہ منظور یہ اتباع کا مقام کیا ان کی عقیدت ہے کیا ان کی محبت تھی لڑکیاں ان کے دلوں میں آئین بسے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے ذہنوں میں اپنی پسند کا ایک ڈھانچہ تراشا ہوتا ہے ہمارا ایسا شوہر ہو ایسا اس کا عمل ہو ایسی اس کی سنت ہو ایسی اس کی سربت ہو لیکن یہ نیک بیوی اللہ کے پیغمبر کا قاصد پہنچا اپنی آڑیوں کو اللہ کے پیغمبر کے قاصد پر قربان کر اور ساتھ ساتھ کہا کرا میرا یہ عقیدہ ہے مجھے یقین ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے بھیجے ہوئے رشتے کو قبول کر کے میں برباد نہیں ہوں گی میں ضائع نہیں گی بلکہ مجھے بہتری کی توقع ہے اللہ کے پیغمبر کا فرمان اللہ کے پیغمبر کی بات تو سراسر خیرا کر کے چکا ہے نگاہ ہو گیا یہ صحابہ کا عقیدہ ان کا ملحج کسی احمد میں ہے سر مالک فرماتے ہیں کہ مدینہ نے ایک دور میں اپنی نگاہوں سے دیکھا انس انصل مالک فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک دور میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ کئی تو دو جلئے جن مدینہ سے بدین اے دوکن بنو کے پھر ودیم ہے یہ منظر میں نے خود دیکھا ایک دور ایسا مدینہ منورہ میں آیا تو پورے مدینے میں سب سے زیادہ سکاط اور سب کا دنیا عید کے گھر سے آتا تھا اس کو اللہ نے نواز دیا دنیا کی دولتیں دے دی سربتیں دے دی میں کہتا ہوں کہ یہ عقیدے کی وہ احساس ہے جس میں قومی محروم نہیں ہوتی ضائع اور برباد نہیں ہوتی بلکہ اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے یہاں سب سے بڑے بگاڑ کی احساس یہ ہے کہ محبتوں اور نسل کی یہ بنیادیں توحید اور شرک پر منتج ہوتی انسان کے اندر شرک اگر درائد کر جائے کچھ باقی نہیں بچتا اس کی نمازیں روزے اس کا حج زکات ہر چیز برباد ہو جاتی اگر اس کی توحید میں خبر آ جائے تو اللہ سے ہے بعض لوگوں کی شرک کی بنیاد یہ ہے وہ غیر اللہ کو پوچھنے نہیں سجنے نہیں کرتے ان کے نام کی نظریں نیازیں قربانیاں سبا نہیں ان کے سجدے بھی اللہ کے لیے ان کی نمازیں بھی اللہ کے لیے لیکن وہ اللہ کے سوا دوسرے لوگوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت کا اللہ مستحق نتیجہ کش جو کہا گیا مشرق ہو گئے گہروں کے نام کاروں کی تکانی غیروں کی سیاست کاروں کی اقتصادیات کاروں کی رسمیں رواج ان میں بڑا خوش ہوتے ہیں اسے ترقی کی علامت سمجھتے ہیں آنا بھی سب کا سب شرک اس کو اللہ نے شرک کہا عواقب کے اعتبار سے یہ بڑی بدترین چیز ہے اسے پسند ہے تو اس کا حشر قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ ہو عیسائیوں کے ساتھ ہو ہندوؤں کے ساتھ ہو کسے پسند ہے نہیں میرے بھائیوں اس عقیدے اور مرحج کو کما حق کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ خیر برکت کی احساس ہے جو ریل کی مثال آپ نے دنیا میں دیکھ لی اب قیامت کی طرف آئیے قیامت کا دن ہوگا معاشرے کا میدان ہوگا جیون ایک میل کے فاصلے میں اور لوگ بڑا پریشان بہ رہے جو پسینہ دنیا کے پسینوں میں سمجھیے پرانی اوسط میں روایا تھا کہ بعض لوگ ایک اٹھیں گے انبیاء سے کہیں گے کہ ہمارے پسینے دیکھو اللہ سے کہہ دو کہ اس پسینے سے ہم کو نجات دے دے کا جہنم میں ڈال کے نجات دے وہ پسینہ برداشت نہیں ہو رہا کیسا وہ محنت ہے کیسی وہ بربادی کی گھاٹی ہے جمع اکبر اس سے بڑی کوئی گھبراہٹ نہیں جہاں نبیوں کا وظیفہ سلم یا اللہ مجھے ملے بچانے اس وقت اللہ کی طرف سے مداح آئے گی آواز آئے گی جلالی وہ لوگ کہاں تو دنیا میں میرے خاطر محبت کیا کرتے تھے جن کا ملنا بچھڑنا دینا یا نہ دینا یادیں کرنا ملاقاتیں کرنا سب کا سب میری خاطر تھا میرے دین کی خاطر اور میری توحید کی خاطر وہ لوگ کہاں کہاں ہیں وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے جن کے ایمان کی بنیاد جو ہے الحب و یہ توحید کا کھڑا پن جنہوں نے تعلقات کو پرکھا تعلقات کو چیک کیا امن عقیدہ مرحج میل جول دوستی محبت نفرت جو سب کے سب اللہ کی توحید پر قائم کر لیے وہ لوگ کہا کر ان سب کو اٹھایا جائے گا فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے اللہ کرشن نے کہے گا ان سب کے لیے نور کے ممبر تیار کرے نور کے ممبر اللہ تیار کرے گا اپنے کام پر ان کو بٹھا لے گا اپنے سائے میں تاکہ سورج کی ان تک نہ پہنچ سکے رسول اللہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے محبت ہی نفی ہے علم عڑی نفی ہے علومت ہے علی تجار اس لیے نفی ہے کہ میری محبت داجب ہو جاتی ہے میری محبت اللہ اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے چار قسم کے بندوں کے لیے ایک تو جو اللہ کے لیے محبت کرتے اللہ کے لیے آپس میں محبت کر دونوں کو معلوم ہے کہ ہماری محبت کی بنیاد اللہ کی بات اور کچھ نہیں اس محبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ خالی محبت ہی محبت ہو اس محبت کے تحت ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی رضا میں آپ دو بھائی اگر اللہ کی محبت کرتے ہیں تو اگر آپ کی آپس میں حلال تجارت ہو جو اللہ نے حلال کی ہے تو یہ بات اللہ کی محبت کے مناسب نہیں ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان دو بھائیوں کا ملنا دنیاوی تجارت کی وجہ سے نہیں اگر تجارت حلال ہے جائز ہے کاروبار اگر اللہ کی شریعت کے مطابق ہے تو یہ محبت اللہ کے دائرے میں اللہ کی محبت کے دائرے میں اگر آپ کی محبت آپ کی اور آپ کی آبی اپنی منتج ہوتی ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کئی دونوں کا آپس میں ملنا صرف رشتے کی بنا پر نہیں اگر یہ رشتہ کئی کتابیں پورے کرتا ہے تو یہ محبت اللہ کی محبت کے دائرے میں اس محبت کے دائرے سے کب آپ خروج کریں گے جب تعلق کی اساس جو ہے وہ اللہ کے دین کے منافی بن گے بھائی یہ بجنس قائم ہے کیا ہوگا یہ شراب کے جان چلے یہ ملنا جلنا یہ بیٹھنا یہ اللہ کی محبت کے خلاف ہے یہ ہے مطلوب تو محبت مطلوبہ کیا ہے کہ آپ کے تعلقات کی اساس ابدم تاخیر اللہ کا تین جائے اللہ سے ماتا ہے کہ میری محبت واجب ہو جائے گی ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر محبت کرتے ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر آپس میں زیارتیں کرتے ہیں ملاقاتیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر آپس میں مال خرچ کرتے ہیں چلاتے ہیں کھاتے ہیں ان کے گھر جاتے ہیں اپنے گھر بناتے ہیں میری خاطر اور کچھ اور میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو میری خاطر ایک جگہ مل بیٹھتے ہیں میرے دین کی باتیں میرا ذکر کہ ان لوگوں کے فائدے اور ایک طرف اسلام کو چھوڑ دو اسی سے محبت کا اظہار کر دو ان کی تکالیف کی پیروی کرو ان کے نظام کی پیروی کرو شکل و صورت کی پیروی کرو ان کے ناموں کی پیروی کرو رسوم کی پیروی کرو ان کا عقیدہ لے لو ان کی سیاست لے لو ان کا منہج لے لو یہ سب کا سب وہ محبت ہے وہ تعلق ہے جو اللہ کی محبت کے منافی یہ وہ شرک ہے جس کا قوم کو احساس نہیں ہوتا توحید کو پہچانو اور شرک کو پہچانو اور اللہ سے توفیق کا سوال کرو اس کی توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں